عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے یعنی ابو بکر و عمر کی اور عمار کی روش پر چلو اور ابن مسعود کے عہد کو مضبوطی سے تھامے رہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پانچ یہ حدیث صحیح ہے